فرشتوں کی تخلیق کا جو بحث کی اس سے آگے وہ ایک بہت اہم بات شروع کر رہے ہیں اور حجت اللہ میں فرشتوں کی جس دوسری قسم کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ پہلے عبادت دیکھ لی جائے پوری بات پھر اس کی تنقید اور پھر اس کا بیان وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملائے اعلیٰ کی تین قسمیں ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے ذکر انہوں نے کیا انسانوں کا اور پھر انسانوں کے لیے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کا ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ عرش اللہ کا ایک ایسی مخلوق ہے جس میں شعور ہے اور احساس ہے اللہ کا عرش کوئی ایسی بلڈنگ اور عمارت نہیں ہے بلکہ وہ عرش چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور اس میں خوشی غم یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کے فرشتے ہیں جنہوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے وہ ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے ماں بچے کو اٹھا لیتی ہے یا ایسے سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح عرش کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں وہ فرشتے جو عرش علاقی کے قریب ہیں وہ بہت سے کام کرتے ہیں اور اس کی تفصیل پہلے ہے پھر انہوں نے ایک اور جگہ کا ذکر کیا شاہ صاحب نے ملائے کا اور ملائے اعلیٰ کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے وہ نیک بندے پاک بندے جنہوں نے اپنے نفس کو تہذیب دے دی ہوتی ہے اور بنیادی طور پر انسان میں جو تین قوتیں ہیں غصہ عقل اور جن سیکس ان تینوں کی تہذیب جب ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے قابو میں آ جاتی ہیں اور پھر اس انسان پر مدت گزر جاتی ہے اور ان تین ممبوں سے ان تین مراکز سے ان تین سورسز سے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی اس کے نام عمل میں نہ غصے کی وجہ سے کوئی گناہ لکھا جاتا ہے نہ عقل کی وجہ سے نہ جنس کی وجہ سے تو جب وہ آدمی ان تین قسم کے گناہوں پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ کو پھر جتنا عرصہ اچھا منظور ہو خدا سے زندگی دیتا ہے اور اس زندگی میں وہ آدمی پاک ہوتا ہے تین گناہوں سے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کو اللہ تعالی ملائے اعلیٰ میں داخل کر دیتے ہیں اور اللہ کا یہ نظام جس کے فیصلے ملائے اعلیٰ میں فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ کے فیصلے وہاں آتے ہیں اور وہ فرشتے اور انسانوں کی روحیں اسے دیکھتی ہیں اس کے بعد شاہ صاحب جہاں سے ایک بہت اہم بات شروع کرتے ہیں اور وہ ہے حضیرت حزیر حجت اللہ ظاہر ہے کہ پوری کتاب ہے اور اگر اس کتاب میں ایک مقام سمجھ میں نہ آئے تو آئندہ بحث میں وہ مقام کی ہم تشریح تو کر نہیں سکتے لمبی بات ہو جاتی ہے تو وہ پھر بعد میں سمجھ نہیں آتی اس عزیرت القدس پہ بظاہر ایک دو ہفتے بات ہوگی اب اگر کسی نے اس حضیرت القدس کی بحث کو نہیں سنا تو چوتھے ہفتے اب وہ یہ کہے کہ حضیرت القدس کیا چیز ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آج ہم سے کوئی کہے کہ ملائے کیا تو یہ مسلسل شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارتیں ہیں اور مسلسل کتاب ہے شاہ صاحب رحمت اللہ اب ذکر کرتے ہیں حضیرت القدس کا یہ حضیرت القدس کیا چیز ہے کس کا نام ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسے شخص اکبر کے نام سے بھی کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں اور فلسفہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے پاس ایک روح ہے ایک بڑا آدمی ہے اور اس میں جتنے بھی انوار اور برکات ہیں فرشتوں کی وہ سب جا کر وہاں جذب ہو جاتی ہیں زیرت الخط اس حضیرت القدس کی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک سے چلتی ہے اور اس حضیرت القدس حضیرہ اور قدس کہتے کسے ہیں لغت سے پہلے بات کر لیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں جو مکانات کی تعمیر ہوتی تھی راول پنڈی میں ٹاؤن میں چلے جائیں تو خاص طور پہ وہاں آپ کو ایسے مکانات ملیں گے کہ گھر کے اندر جانے سے پہلے وہ ایک نیم دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کرسیاں باہر پڑی ہوئی ہوتی اور لوگ آ کے وہاں بیٹھتے تھے بات چیت کرتے تھے اچھا وقت تھا شام کو گھر والے باہر بیٹھ جاتے تھے وہاں سات سات نگلے کے پلاٹ تھے اب بھی ہیں اور اس میں وہ ڈیزائن کے خاص چل پڑا تھا کہ گھر کے مرکزی جو بڑا دروازہ ہے اس دروازے سے باہر جو چار کرسیوں کی جگہ ہوتی تھی عربی میں یہ جو جگہ تھی اس کو کہتے ہیں حضیرہ اب اس سے پچھلے زمانے کی تعمیر میں چلے جائیں تو جو اصل گھر ہوتا تھا اس میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی اور وہ ڈیوڑی جو تھی وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی بعد میں جگہیں کم ہو گئی تو ڈیوڑی چھوٹی بننے لگی لیکن وہ ڈیوڑی جو ہوتی تھی وہ ڈیڑھ حصہ ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے تھے بات چیت کرتے تھے ڈیوڑی ہوتی تھی پھر مردانہ ہوتا تھا پھر زنانا ہوتا تھا پرانے گھر ایسے بنتے تھے تو ڈیوڑی میں نوکر بیٹھے رہتے تھے خدام بیٹھے رہتے تھے نوابوں کے یہاں بڑی ڈیڑیاں ہوتی تھی تو وہاں پر لوگ اپنی ارضیاں اور اپنی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ نواب صاحب کو کیا دکھانی پھر مردانہ ہوتا تھا اور مردانے میں بڑے آدمی بیٹھتے تھے شام کو مجلس ہوتی تھی شہر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے اہل علم بیٹھتے تھے اب وہ سارا نظام گیا اور پھر زنانہ ہوتا تھا اور مرد جو تھے وہ مردانے میں ہی رہتے تھے کسی خاص ضرورت سے وہ گھر میں جاتے تھے مثلاً کھانا کھانا ہے مثلاً رات کو بیوی کے پاس جانا ہے مثلاً یہ کہ بچوں کی کوئی بات کرنی ہے تو وہ پوری ایک تہذیب تھی اس زمانے میں باپ باپ ہوا کرتا تھا وہ فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا تھا جو بعد میں بن گیا وہ فرینڈ ہوا کرتا تھا کسی کا باپ باپ ہی ہوتا تھا یہ پورا ایک زمانے میں تھا ایک وقت ایسا گزرا سارا اور اب بھی قدما کے ہاں آپ جائیں وہ جو ڈیڑھ ہے وہ جو سینٹرل ٹاؤن میں ایک حصہ بنتا تھا یہ جو یہ جو جگہ تھی بیٹھنے کی اس کو عربی میں کہتے تھے حضیرہ اور اسی کو فارسی میں کہتے تھے باپ اور اسی کو زیادہ عزت دینے کے لیے ایک ایسی جگہ جس کی عزت محفوظ ہے اسے کہتے تھے باب علی ترکوں میں خلیفت المسلمین جو تھے ان کی بہت بڑی بڑی عمارتیں اور اس وقت کے بڑے بڑے جیت فکا علماء فوج کے بہت بڑے بڑے لوگ خلیفت المسلمین کے انتظار میں یا ان کی جیوڑی میں بیٹھے رہتے تھے اسے پرانے زمانے کی کتابیں آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ باب عالی نے یہ بات کر دی یعنی ان کی جیوڑی میں یہ بات پہنچا دی گئی اسے عربی میں کہتے ہیں حزیرہ حزیرہ کا مطلب جیوڑی ہو گیا اور خود خود سے مراد اللہ کی ذات خود سے مراد پاک ذات بیت المقدس کو بیت المقدس اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے القدس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیڑی اللہ کے ہاں اللہ کے میں اس سے اگر یہ مفہوم آئے کہ معاذ اللہ اللہ اندر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی جگہ پر مکان میں قید ہے تو یہ بات نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے زبان تنگ ہے اللہ جو معاملہ کہتا ہے اس کو سمجھنا ہمارے آپ کا کیسے ہو سکتا ہے الفاظ کے ذریعے ہو سکتا ہے نا اب وہ روحانیت کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم اسے ادا کر سکیں تو وہ حضیرت القدس تھا اس حضیرت القدس میں چیزیں جاتی ہیں اس حضیرت القدس میں خدا کی کوئی مخلوق ایسی ہے جو جسم ہے ایک فصیح علی علی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جسم کی ستر ہزار زبانیں ستر ہزار سے مراد عربی میں ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کبھی کبھی تقسیم مراد ہوتی ہے کثرت میجارٹی بہت بڑا ذخیرہ ارب عام طور پہ یہ بولتے ہیں جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں بیسوں مرتبہ کار کبھی کبھی کہتے ہیں دسیوں مرتبہ تمہیں کہا بیسوں مرتبہ کہا اگر پانچ مرتبہ بیسوں مرتبہ کہا تو پانچ بیس کے تو سو ہو گئے اور سو تو نہیں کہا ہوتا زبان کا محاورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ پر فرماتے ہیں ستر مرتبہ کا ستر مرتبہ یہ اس کا مطلب ہے کثرت سے اس لیے محدثین کبھی کبھی ثواب کے بعد میں اور کبھی کبھی وظیفے کے بعد میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ اس کا مطلب ہے کثرت سے بہت زیادہ یہ کام کرنا قرآن کریم میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان منافقوں کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں سب نمبر سیونٹی ٹائم ستر مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی منافق کے مرنے پہ اس کا جنازہ پڑھا دیا اور عبداللہ ابن ابئی جو منافع سب سے بڑا اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ بڑے مخلص مسلمان تھے اتنے مخلص تھے کہ اس نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اب مدینہ منورہ ہم واپس جب جائیں گے نا اس سفر سے سفر کا جہاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چلا گیا شو تو کرنا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں تو اس نے کہہ دیا کہ مدینہ منورہ میں اب جب پہنچیں گے ہم تو جو زلیل لوگ ہیں انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے گا اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس نے معاذ اللہ اللہ کہہ دیا کہ ذلیل لوگ لیکن وہ براہ راست کہہ نہیں سکتا تھا یہ خبر وہاں پہنچ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بیٹھ ہوئے تھے اس کے بیٹے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد نے یہ کہا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جی، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو گالیاں دیتا ہے اسے قتل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر عمر چھوڑ دے میں اگر منافقوں کے قتل کرنے کی اجازت دے دوں تو کافر بولیں گے مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ لوگ کل تک تو ہم سے لڑتا تھا ہمیں کافر کیا کہ مارتا تھا آج اپنے دوستوں کو بھی مار رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ سیاست ہے تاکہ اپنا روپ برقرار رکھا جائے غیروں پر اور ہر بات پہ اس کے قتل اور غارت گری کے فیصلے نہ کیے حالانکہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ آج نبی اے اللہ کے نبی خدا کا خوف ہونا چاہیے آپ کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی منافقوں پر تلوار نہیں اٹھائی اس کی وجہ یہ کہ اگر تلوار اٹھاتے تو گرد و پیش میں بسنے والے کافر وہ کون تمیز کرتا بھائی یہ منافق سے اس لیے مارے گئے بتراک گھنٹہ تو پورے عربوں میں یہی ہوتا نا کہ لوگ آپس میں بھی لڑ پڑے وہ جو ان کی مجلس میں جاتا ہے جہاد کرتا ہے ہے اس کو بھی دیکھو انہوں نے مار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نے آ کے کے کہا رضی اللہ عنہ کہ میرے والد انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شرکتیں شامل حاضر آپ نے اپنا کرتا اتار کے پیش کر دیا اور آپ نے اپنا اپنے والد کو اس میں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا ان کے کپڑے کوئی معمولی چیز نہیں تھی حدیث میں آتا ہے مسلم کی روایت میں کہ مدینہ منورہ میں لوگ جب بیمار ہو جاتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پانی میں ڈال کر نکال لیتے تھے اور کپڑا کرتا یا چادر یا کوئی چیز اسے سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ موت اگر خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تھی تو پھر سے شفا ہو جاتی اللہ کی تقدیر کو کون بدل اتنا مقدس جانا جاتا اتنا زیادہ کہ سردی کا موسم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر لا کے پیش کی تذکرت رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کی تعریف کر صحابہ رضی اللہ عنہ بچتے تھے اس بات سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی میں اوڑھنے کے لیے جو چادر رکھی تھی وہ یوزار کے عبد الرحمان کے حوالے کر دی کہ آپ لے لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کوئی چیز اگر آپ کے استعمال میں ہوتی تھی اور کوئی اس کی تعریف کرتا تھا تو آپ خوشی سے اسے ہی دے دیتے تھے کہ استعمال کر لو ہمیں اور مل جائے گی اللہ اور بندوبست کر دے گا اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات سے بچتے تھے کہ وہاں تو ضرورت ہے اب جب تعریف کریں گے ہمیں دے دیں گے تو ضرورت کیسے وہاں پوری ہوگی عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ملامت کی اور عبدالرحمان تمہیں پتا بھی ہے عادت کا کیوں تم نے تعریف کی انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ چادر میرے کفن میں شامل ہو جائے پتا نہیں کب موت آ جائے لیکن عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بڑی طویل زندگی اللہ نے دی پھر انہوں نے وکر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا خلافت فاروقی دیکھی عثمانی خلافت میں غالباً بتیس یا تینتیس ہجری میں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور انتقال بھی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا عجیب ہوا کہ وہ بہت شدید بیمار ہو گئے اور گھر کی عورتیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک انہیں کچھ ہو گیا اور رونے پھر انہیں ہوش آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی زندہ ہوں کیوں رو رہے ہو تو نے کہا ہم تو سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے کچھ ایسے ہوا تو تھا پھر میرے پاس فرشتے آ گئے تھے اور فرشتوں نے کہا اسے جنت میں لے جانا ہے کہ جہنم میں لے جانا ہے تو پھر ان دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فاضم ہے اس کا بڑا اسلام پہ احسانات ہیں کہ یہ کیا یہ کیا تو وہ عذاب کے فرشتے واپس چلے گئے جب وہ واپس چلے تو میری آنکھ یہ کیا چیز تھی خواب تھا کچھ بھی تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی بڑی قیمت خلافت بغداد جب ختم ہوئی ہے تو بغداد جو جلا ہے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں محفوظ تھی خلیفت المسلمین کے پاس ہوا کرتی تھی وہ جب خلافت کا اعلان ہوتا تھا کسی کا تو وہ لباس اوڑھ لیتے تھے دو چادروں کو برکت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں اس کے بعد دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چادر کوئی لباس کہیں محفوظ نہیں رہا وہ صحیح صنعت کے ساتھ ان عثمانیوں کے ہاں پائی گئی تھی یا المسلمین جو تھے عثمانیوں سے بھی پہلے ان کے ہاں اب ہوا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن کے ساتھ اور شفقت کا معاملہ کیا جو سب سے بڑا منافق ہے اس کی قبر میں اتر کے لیٹ گیا پھر آپ نے اس کی میت کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کا منہ کھولا اس میں یہ کہا اور اپنا تھوک مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیا یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے کرتوب کیا تھے اور یہاں ان کی شفقتیں اور محبتیں کیسی ہیں پھر اسے قبر میں لکھایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا جنازہ پڑھا جب جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مسئلہ اگر ستر مرتبہ بھی آپ اس کی مفرت کی دعا مانگیں گے اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں تو نے اگر چھوڑ دے اللہ نے ستر کہا میں اکہتر مرتبہ مانگ یہ شکت اور غلبہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی نازل نہیں کی مسئلہ یہ تھی کہ اگر وہی نازل ہو جاتی کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے تو نبوت کے کام کی ایک طرح سے سبکی ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ کر کے پیچھے ہو گئے جنازہ جب پڑھا دیا تو اللہ نے وہی نازک کی اور اللہ نے کہا قبر خبردار جو آئندہ آپ کسی منافق کی قبر پر جا کر کھڑے بھی ہوئے جنازہ پڑھنا تو درکنار ہے اللہ نے کہا یہ ایسے اور ایسے ہیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ منافق لوگ ایسے کرتے تھے ایسی باتیں تھیں اللہ نے حکم دیا تھا ان کے خلاف جہاد کرنے کا لیکن ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف جہاد ہی کیا یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا خرج تم بھی نکل جاؤ تم بھی منافع تم نکل جاؤ تم منافق ہو تم نکل جاؤ تم منافق ہو بارہ یا سترہ آدمیوں کو مسئلہ نبی سے نکال دیا آپ نے کہا تم سب منافق ہو اللہ نے مجھے بتایا لڑائی نہیں مارا نہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ کافی یہ کہتے کہ لو جی اب تو آپس میں بھی لڑنے لگے ہیں تو ہوا یہ کرتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو القدس کا باپ آتا ہے وہ کہتے ہیں فیصلے وہاں ہوتے ہیں وہاں سے چیزیں چلتی ہیں اب حضیر میں وہ ستر کی جو بات تھی بات وہاں سے شروع ہوئی تھی ستر عربی میں کبھی کبھی تقسیم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ ستر مرتبہ بھی جنازہ پڑھتے ہیں نہیں بخشیں مطلب یہ نہیں ہے کہ ستر اکہتر کی بحث ہے سیونٹی اور سیونٹی ون کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تعبیر کر دیے اور کبھی کبھی واقعی ستر مراد ہوتا ہے اربوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضیر میں ایک چیز ہے جس کی ستر زبانیں پھر وہ کہتے ہیں ہر ہر زبان میں وہ ستر بولیاں گاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی بولی میں وہ اللہ کی تصویر کرتا ہے ان کے نزدیک حضیر القدس ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ اقدامات نازل ہوتے ہیں چیزیں آتی ہیں اور پھر شاہ اللہ اللہ علیہ جوپیٹر ستارے کا ذکر کرتے ہیں ہمارا جو پرانا درس نظامی تھا اس درس نظامی میں فلسفہ بھی پورا پڑھاتے تھے منطق بھی پوری پڑھاتے تھے یہ خیر اب تک رہی ہے ملا مبین صدرا شمس بازو یہ کتابیں پڑھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اس ضبط نظامی میں موسیقی بھی بڑھا دے کیونکہ اگر کوئی آدمی بنیادی طور پر موسیقی نہیں جانتا تو وہ علماء متقدمین کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے موسیقی کے ایسے ایسے ماہر تھے مسلمانوں میں کہ وہ واقعی جب موسیقی بجانا شروع کرتے تھے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی یہ گپے نہیں ہیں یہ حقیقت میں ایسے تھا کہ ایک مرتبہ کی مغلوں کے یہاں بغاوت ہو گئی اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس آدمی کو زندہ گرفتار کر لیا جائے نہ اسے ہم نے مارنا ہے اور نہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ غیر کالے اس نے کچھ نہیں کیا اس نے موسیقاروں کو بلایا اور اس نے کہا موسیقی بجاؤ ایسی کے مست ہو جائے پاگل دیوانہ ہو جائے وہ بجاتے رہے کئی دن تک اور وہ واقعی مست ہو گیا جب اس میں تو اگلوں نے چھاپا چھاپا مارا اور نے جا کے اسے پکڑ لیا موسیقی بھی پڑھاتے تھے اور علم نجوم بھی پڑھاتے تھے اس کی ولی اللہ رحمت اللہ کی کتابیں اس وقت تک سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک کہ کسی آدمی نے علم نجوم نہ پڑھاؤ اور آگے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ کمر در اکرب جب ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یعنی جب سورج اکرب ستارے میں ہو تو اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کی نبو آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ اطارت جو ستارہ ہے جوپیٹر اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہیں ایسے ایسے انقلابات ہوتے اور اس کا اثر آ کر انسانوں پر اس طرح پڑتا ہے سورج جب اس طرح سے اس طرف کو چلتا ہے تو اس کا اثر انسانوں پر کیوں پڑتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے نظام کی بات کرتے ہیں اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بتاتے ہیں حضیرت القدس میں کیا ہوتا ہے اور حضیرت القدس جو ہے اس میں تمام دنیا میں جہان میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے وہ عالم مثال سے بھی بلند چیز عالم مثال کیا ہے اس میں کئی ہفتے بحث ہو چکی اب اس کو دوڑایا نہیں جا سکتا اگر آپ نے سننی ہے تو جو ہیں اسی ہفتے اس کو سنیں پھر پتہ چلتا ہے وہ عالمی مثال کتنی بڑی چیز ہے اس عالم مثال سے چیزیں یہاں آتی ہیں پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ علم سینیا جو کسی زمانے میں تھا وہ روح کو منتقل کر دیتے تھے علم سینیا جو تھا وہ دنیا میں جب ختم ہوا یونانیوں کا علم تو اس کے عبد میں شریعت نے ہمیں کیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی روح دوسرے میں منتقل کر دے اور وہ اسے بتائے یا بولے یا اس سے کچھ بات چیت کرے یہ ہوتا رہا ہے بہت مرتبہ اور یہ تو اب تک بھی ہے کہ بعض دراص کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت دی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اس دنیا میں کسی روح سے بات کرنا چاہے سینا سے بات کرنا چاہے نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ سے بات کرنا چاہے شاہ اللہ سے کچھ بات کرنا چاہیں تو روحانی طور پر ان سے بات کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لوگ بتاتے ہیں علم دنیا ایسا علم تھا کہ یونانی جو تھے وہ فلسفے کے زور پہ روح کو منتقل کر دیتے تھے دوسرے کے روح میں جا کے پیبست ہو جاتی تھی اور وہاں جو کچھ ہوتا تھا اسے اخذ کر کے واپس اس جسم میں آ جاتا سر سید نے لکھا سر سید جو عام طور پہ ایسی چیزوں کے منکر ہیں انہیں بڑا تعمل ہوتا ہے رشتوں کو ماننے میں بھی سر سید کو تعمل ہے اور سر سید علی گڑھ کا مقصد ہے وہ جو اس کی بدنامی ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو نہیں مانتے تھے سر سید نے ابو سعید صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا رکا اور شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی میں خانقاہ کے بڑے مشاعت میں سے تھے یہ خان کوئی معمولی چیز ہو رہی تھی حضرت مرزا مسجد جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی اور مرزا فضر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شاہ اللہ معاصر ان کی سے پچھلی مرتبہ بھی بیان ہو چکے مرزا مسجد جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے تمہیں سلسلہ قادریہ میں مریض کرانا ہے کیونکہ میرے میرے میرے شہر سلسلہ تھا لڑکا لکھتا ہے وہ بوڑھے ہو کے لکھا حضرت رحمت اللہ بالکل سترہ اٹھارہ برس کے فرماتے تھے میرا دل اٹک گیا تھا دلی خانقاہ میں حضرت جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور میرے والد بڑے صوفی تھے مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے بیت میں کہا اپنے شہر سے اور اس کے لیے پٹیالہ سے دلی آ گئے پٹیالہ بڑا مرکز تھا امبالہ کے بخیر کہنے کیا امبالہ میں ایک وقت میں تیس سے زیادہ خانقاہیں تھیں یہ تو چونکہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے اور ہم اپنے بزرگوں کو جانتے نہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کمال کے لوگ تھے ایک ایک وقت میں تیس تیس خانقاہیں کسی شہر میں ہونا لوگوں کی تربیت کے وہ مراکز سے سیاسی نظام اگرچہ ڈھیلا پڑ گیا تھا مگر روحانی نظام بڑا زبردست تھا وہ کہتا ہے وہ لڑکا سے تھا وہ کہتا ہے میرے جان پہ بندے اور والد نے لکھا کہ اتنا تاریخ کو میں دلی میں آ رہا ہوں اور میرے حضرت دلی میں اور بیٹھ کرانی ہے اور وہ ٹھیک جب شام ہوئی تو والد میرے آ گئے میں بھی اسی شہر میں تھا اور میرے والد نے کہا کہ بیٹے صبح تیار رہنا فجر کے بعد چلیں گے اور میں نے تمہیں اپنے پیر و مرشد سے بیعت کرا فرماتے ہیں رات بڑی بے قراری میں گزری میں نے کہا یا اللہ دل تو میرا حضرت کے ساتھ لگا ہوا ہے مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ کے ساتھ والد کی نافرمانی بھی نہیں ہو سکتی کروں کیا تو میں روتا رہا اور صبح فجر کے بعد دیکھا تو والد رو رہے تھے میں نے والد سے پوچھا کہ کیا ہو گیا خیریت تو کہنے لگے بیٹے افسوس یہ بیٹھ نہ ہو سکی اور ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ میرے حضرت کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے تھے میں اب چپ تھا لیکن اندر سے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میری جان چھپ گئی میں حضرت سے بیٹھ نہیں ہوا ظاہر میں اب چپ رہا تو انہوں نے کہا بیٹے آزاد ہو جدھر مرضی چلے جاؤ تو میں مرزا مندر جانے جانا رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بیٹھ کے لیے کیا تو حضرت نے مجھے دیکھا اور فرمایا بیٹھ ہو جاؤ کسی اور سلسلے میں جا کے جہاں سلوک کے مختصر اسباق ہوتے ہیں اور بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنی تربیت کر لیتا ہے ہمارا نقش بندیوں کا راستہ بڑا طویل ہے اور میرے ہاں کوئی کش کرامتیں نہیں ہوتی مطلب یہ تھا کہ مجھ پہ علمیت کا غلبہ ہے اور میں علم کی باتیں کرتا ہوں اور صوفی خانقاہوں میں کشف کی باتیں کرتے ہیں بابوں کی باتیں کرتے ہیں وہاں چلے جاؤ تو میں نے کہا نہیں حضرت بیعت آپ کے ہونا ہے تو جانے جانا رحمت اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہونا تو پتھر چاٹنا ہے بغیر نمک کے یعنی کوئی تو ہونا آدمی چار دن اللہ اللہ کرے تو پانچویں دن عرش کو تو دیکھے چار دن مراقبہ کرے تو پانچویں دن پتا ہو کہ شہر میں کیا کیا کشٹ ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے ذرا لوگوں پہ بھاگ بیٹھتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے سوسی ہو گیا بچہ انہوں نے کہا میرے بچے میرے طریقے میں تو نمک کے بغیر پتھر کو چاٹنا ہے میں نے کہا ارے بھی کو نہیں حضرت بالکل میں یہی کروں اور انہوں نے بیٹھ کیا تو کہتے تھے جب مجھے بیٹھ فرمایا کا سلسلہ قادریا میں بیٹھ کرتا تو یہ پہلا کشت تھا جو ان کا میں نے دیکھا تو میں نے والد کو بتایا کہ سلسلہ قادریا میں بیٹھ حضرت نے مجھے کیا ہے نقش بندیوں کو چھوڑ کے تو انہوں نے کہا تمہارے شیخ کو میرے ارادے کی اطلاع ہوگی مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ کے بعد یہ لڑکا جان کھپا دی اس نے واقعی یہ مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے تیرہویں صدی کے سلسلہ نقش بندیا کے یہ مجدد تھے اگر یہ ماحول نہ سارا آپ کے سامنے ہو تو حجت اللہ کا سمجھنا یہ چیزوں سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے ماحول بتانا پڑتا ہے کہ کس ماحول میں یہ چیزیں لکھی گئیں وہاں پہ کون لوگ تھے کیا ہو رہا تھا مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس خان کا چلایا انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اب ان کے معاصرین کو العزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہد صاحب اردو ترجمہ کیا پرانے اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ ایک دوسرے کی خانقاہوں میں آتے جاتے تھے مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اجازت دی تھی یہ تھے شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ لکھنؤ سے انہیں بلایا وہ اصل میں آ مجد ہیں اور نقش بندیوں میں کا نام ہمیشہ رہا ہے ہمیشہ ہی رہے گا انشاءاللہ جب انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ میں نے بار بار حضرت مجد رحمت اللہ علیہ کی روحانیت سے پوچھا ہے کہ میری جگہ کون آئے گا یہاں تو مجھ سے فرمایا حضرت نے کہ اس کو بلاؤ میرا بیٹا اس جگہ کو سنبھالے گا تو اس لیے آپ جلدی آئیے پھر نے خط لکھا فرمایا میرے سب کو تار سمجھو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جاؤ میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا اس دنیا سے جانے کا اور پیسے بھی میں دے دوں گا جو تمہیں ڈولی میں وہاں سے اٹھا کر لائیں اس زمانے میں سواریاں ایسی چلتی تھی <clears throat> خیر شاہ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے وہ چلیے اب تک بھی چل رہی ہے زید صاحب ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے ڈاکٹر تھے اور ان کا پھر انتقال ہو گیا جوانی میں لیکن شاہ زید صاحب کے پوتے اب ہیں اس خان کا بڑا بڑا مرتبہ انہیں بھی عنایت فرمایا ہے بڑا قدم راست ہے ان کا اپنے سلسلے میں ایسے ہی نہیں ہے کہ خانقاہ میں کچھ نہیں لیکن لوگ نہیں رہے جو ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں تو سر سید کے معاصرین میں شاہ سعید صاحب رحمۃ اللہ سر سید نے انہیں خط لکھا کہ حضرت نے ایک مشکل میں پھنس کیا تھا اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ جنہوں نے خان صاحب رسم نظر جانے جانا رحمۃ اللہ کے بعد انہیں اتنی محبت کی سر سید کے والد سے سر سید کے والد ان سے تھے اور ہر ہفتے مہینے میں جاتے تھے سر سید کہتے ہیں میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا لیکن میرے والد نے مجھے یہی بتایا کہ تمہارے دادا ہمارے حضرت ہیں تو میں حضرت کو دادا ابا کہا کرتا تھا اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کی اتنی شفقت تھی میرے حال پہ کہ کوئی ان کے ان کے مسلے پہ بالکل نہیں بیٹھ سکتا تھا اور میں حضرت دور بیٹھا ہوتا تھا تو بلا لیتے تھے میں دس برس قدم اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اور میرا سر چنتے تھے اور فرماتے تھے کہ سید احمد اللہ نے مجھے نہ اولاد دی نہ میری شادی ہوئی لیکن تمہاری اور تمہارے باپ کی جتنی اولاد ہے اس کی محبت خدا نے میرے دل میں ڈال دی سر سید کو اتنا پیار اور تعلق کا حضرت سے کہ سر سید کی تاریخ اب کتنے بڑی ہوگی سر سید کو کون پڑھتا ہے اب اب تو وہ پڑھتے ہیں جس سے پیسہ حاصل جس سے جاب ملے سر سید بیٹھے ہوئے تھے اور سر سید کے ایک دوست ہیں نواب صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور شیشے سے باہر نظر آ رہا تو اس زمانے میں بہروپیے بہت ہوتے تھے ملنگ ہوتے تھے سمجھ اور وہ بہروپ بدل لیتے تھے اور کرتا پہن لیتے تھے رنگ برنگا اب بھی یہ ملنگ کہیں کہیں نظر آتے ہیں آپ کو خانقاہوں میں کہیں پھر امام میں چلے جائیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں میلے کے کپڑے اور یہ جا کے پھر اللہ اللہ کے نعرے لگانا پیسے لینا تو سر سید کی نظر پڑ گئی سر سید نے کہا اس بہلوکیوں کو دیکھو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اب یہ سانگ کرے گا یعنی اپنا روپ بدلے گا اسے وہی کیا کرتا اپنا اتارا کسی تھیلے میں ڈالا اور پھر سائیوں جیسا ایک اور سب رنگ کا ایسا ویسا پہن لیا تو سر سید نے کہا یہ میرے پاس آئے گا مجھے پتا ہے یہ سانگ کی ابتدا اس تماشے کی میرے گھر سے ہی کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہیں تو نواب کہتے ہیں کہ ہم سب ہنستے رہے ہم نے کہا دنیا میں کیا کیا لوگوں کو ٹھگنے کے طریقے خیر وہ ٹھگ آیا تو سر سید نے کہا دروازہ کھولو اس ٹھگ کو بلاؤ وہ ٹھگ اندر آ گیا تو سر سید بھی بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے تو سر سید کہ خدا کی قسم اس کو کچھ نہیں اس نے آتے ہی دونوں ہاتھ جوڑے اور اس نے کہا سید صاحب گھر آباد رہے مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے کچھ تو سر سید نے ہاتھ ڈالا اور پانچ سو روپے دے دی اسے سلام کیا اور چلا گیا نواب صاحب کہتے ہیں حیران کہ پانچ سو روپیہ پانچ سو روپیہ آپ یہ سمجھے کہ اٹھارہ سو اسی کا پانچ سو روپیہ روپے تو اس سے بھی کم میں مل جاتا تھا پانچ سو روپیہ دے دیا تو میں نے سر سید سے پوچھا کہ آپ کو قسم کھا رہے تھے کہ دام آباد کو کچھ نہیں دیں گے پانچ سو دے دیا تو سر سید رو پڑ اور کہنے لگے اس نے ایسا نام لیا کہ اگر پوری دلی میرے پاس ہوتی اور حضرت کا نام آ گیا تھا میں دلی دے دیتا تمہیں کیا پتا مجھے حضرت سے کیسا تھا یہ مولانا غلام علی صاحب اللہ کا سر سید سے تعلق تھا سر سید کو بڑی مشکل پیش آ گئی زندگی میں ہوتی ہیں مشکلات شاہ ولی اللہ نے خود ذکر کیا ہے اس بات کا کہ کبھی کبھی مشکلات پیش آتی ہیں اور اس میں اولیاء اللہ کا تبصل کیسے حاصل کیا جاتا ہے بچوں یہ بات نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ایسے مکتبہ فکر کو لے کے چلے ہوں جس میں صوفیہ نہ ہو شاہ صاحب کی آپ خود کتابیں پڑھیں ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی اصل کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے بڑوں نے کہا کیا ہے یہ جتنا دیوبندی ہے بریلوی ہے جماعت اسلامی حدیث شیعہ سنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تیرہویں صدی کے بعد زیادہ ہوئی ہیں چودہویں صدی میں زیادہ ہوئی ہیں تیرہویں صدی اس سے پہلے تو اسلام تھا اس کو پڑھو تاکہ پتا چلے وہ لوگ کیا کرتے تھے سر سید کے آگے بڑے مشکل آ رہا تو سر سید نے شاہ سعید صاحب رحمت اللہ غلام علی صاحب کے بعد آئے تھے خط لکھا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ حضرت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ آج کل بڑے تنگ حالات ہیں اور ادارہ چلانا علی گڑھ یونیورسٹی بڑی مشکل ہوئی ہے اور میں نے اس پریشانی میں ایک دن سو گیا اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو حضرت سے محبت کی وجہ سے بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا میرا بیٹا کیوں پریشان ہے میں نے کہا حضرت اس وجہ سے پریشان ہوں یونیورسٹی نہیں چل رہی ہے نہیں ہو رہا تو میں نے فرمایا چار رقطیں پڑھو اور ہر ہر رکت میں یہ یہ سورت پڑھو اور پھر دعا مانگنا اللہ قبول فرما لے تو جب میری آنکھ سب کھلی ہے تو مجھے یہ تو سب کچھ یاد ہے یہ نہیں پتا کہ حضرت نے سورتیں کون کون سی تھیں وہ یاد نہیں آ رہی تو آپ کچھ کریں بتا شاہ سعید صاحب رحمۃ اللہ نوکر سے کہا کہ آنا اپنا دن جواب لکھتے گئے جواب لے گیا سر سید نے کھولا حضرت کا جواب تو بڑے خوش ہوئے اور کچھ دن کے بعد مٹھائی لے کے خان کا حاضر ہوئے اور کہا حضرت بالکل وہی صورتیں تھیں جو وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے بتائی تھی آپ کو کیسے پتا چلا اور میں نے وہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دعا مانگی اللہ نے قبول کی حالات ٹھیک ہو گئے اور آج فرصت ملی ہے تو میں نے کہا مٹھائی نظر پیش کروں تو شادی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا خط ملا تھا پھر میں نے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ سے رابطہ کیا میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ آپ اپنے پاگل کو کیا بتا کے گئے ہیں تو حضرت فرمایا میں نے صبح یہ چیزیں بتائی ان سے کہنا یہ سوچتے پڑھا تھا یہ علم سینیا تھا کسی زمانے میں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا لیکن اس میں گرو کو منتقل کر دیتے اور یونان میں یہ منتقل ہوا تھا مصر سے مصر میں جس زمانے میں احرام بنائے گئے جن احراموں کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ اب تک مختلف تھیوریز چل رہی ہیں اس زمانے کے یہ علوم تھے جو قوموں میں وطنوں میں منتقل ہوتے رہے تو یہ ساری چیزیں تھی اب حضیرت القدس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جیسی بھی مخلوق ہے بقول سید علی رضی اللہ عنہ کے سید علی رضی اللہ عنہ کی روایت پر پھر بحث کیا امام راضی نے اور امام راضی اس چیز پر بڑا اعتراض کرتے ہیں سب چیزیں آ جائیں گی جب حضیرت القدس کے مستقل ہم بات کریں گے لیکن حضیرت القدس میں ہوتا کیا ہے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں تین قسم کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ علم الحق و حقو نظام الخیر یا علی اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا بھی خیر کا نظام اللہ نے چلانا ہے اس کے لیے کچھ آدمی چاہیے بادشاہ کو فوج چاہیے بغیر اس مثال کے کہ فوج اس کا محتاج ہوتا ہے دنیا میں بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ محتاج ہے جس بنا شاہ کی عبارت سے اس کائنات کو اللہ چلاتا ہے بغیر کسی کے دخل کے اللہ کی توحید اتنی باریک بینی سے جاننی چاہیے لا الہ الا اللہ کو اتنی باریک بینی سے سمجھنا چاہیے کہ یاد رکھو ہمیشہ یہ عقیدہ رکھو کہ تاثیر اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کو بجھائے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے اور کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پانی میں یہ طاقت ہے کہ ڈبو دے پانی میں کوئی طاقت ہے آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے سارے اسباب حتیٰ کہ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اگر ڈاکٹر کو سو فیصد یقین آ جائے کہ میری دوا اس کو ٹھیک کر دے گی معاذ اللہ اور مریض کو سو فیصد یقین آ جائے تو اس سو فیصد سے کم ہی رہنا چاہیے خدا سے ڈرنا چاہیے ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے شفا نہیں دے سکتا کیونکہ دیکھیے دوا آگ پانی پانی پیاس بچا دے اور کھانا پیاس کو بچا دے کھانا بھوک کو مٹا دے یہ سب اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں سبب اختیار کرنے کے بعد یہ غور سے سننے کی بات سبب اختیار کرنے کے بعد سبب کو یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ اپنا اثر کرے ایسے نہیں ہے سبب میں اس وقت بھی موتاج کی ہوتی ہے اللہ چاہے تو اس پہ اثر کو مرتب کرے اللہ نہ چاہے تو تاکہ کو مرتب نہ یہ خدا کی توحید ہے اگر اس حد تک توحید کا قائل نہیں ہے تو پھر اسے کلمہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے اللہ کی توحید ایسی ہے ڈاکٹر دوا دے دے ماں کھانا دے دے آدمی پانی پی لے اس کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ یہ پانی پیتا ہوں پیاس بجھانے کے لیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانی پیاس کو بجھائی دے اللہ تو اس میں تاثیر رکھے گا تو پیاس بجے گی نہ رکھے تو پھر کیا ہو جائے پھر ہزاروں ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے کہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی بات اور نہیں ہوتی انجینئر بالکل بھرپور کوشش کر کے سریا سیمنٹ ڈالتا ہے چھت دلوا دیتے ہیں اس کے باوجود چھت گر سکتی اللہ اس جب کرنا کہ اس عمارت کی روح کو نکال لو جب رشتے روح کو نکالیں گے عمارت کے جائے اللہ کی توہین کس حد تک ہے اس لیے رشتوں میں طاقت نہیں ہے ارواح میں طاقت نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے اللہ ان میں یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے اللہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی روح کو نکال دو مگر نہ رشتے بیٹھے رہتے آ گئے ایسے واقعات ہیں رشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالنے لگے اور حکم آ گیا کہ نہیں اس کو اور زندگی دینی ہے چھٹی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے اس عزیز پہ مستقل بحث ہم کر چکے ہیں اسے نہیں دوران اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی فجر کی نماز پڑھائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سلام پھیرنے پہ ہم سب باہر دیکھنے لگے کہ سورج تو نہیں شروع ہو گیا اتنی دیر سے نماز پڑھائی کی وجہ چھوٹی چھوٹی سورتیں کلوز رب الفلک اور کلوز رب النام پڑھ کے سلام پھیر پڑھا دی اور آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے آج میں دیر سے کیوں آیا ہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں آپ نے فرمایا نے نیاز یعنی آپ دیکھا میں درجت کے لیے اٹھا پھر مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی پھر میں اونگ میں چلا گیا سترہ آدمیوں کا مسلسل ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح ہو گیا تھا پھر اللہ کے فرشتے آ گئے اس طرح ہو گیا تھا پھر اللہ کے فرشتے آ گئے اس طرح ایک آدمی کی جان لینی تھی اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ ڈالنا چاہا اور ایک چیز نے فرشتوں کو ہٹا دیا کہا مت کرو یہ آدمی پیچھے نے برس اور زندہ رہے گا ان کا تم کون ہو انہوں نے کہا میں اس کی ماں اور باپ کی دعا ہوں وہ انہوں نے مانگی ہے اللہ نے مجھے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے میرے فرشتوں کو روک دو تو میں آ گئی ہوں ہٹ یہ بڑا عجیب نظام ہے خدا ہم نہیں جانتے اللہ کے اس نظام کی باریکیاں کوئی جانتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا وہ میں نے دیکھا علیہ السلام کے اپنے اپنے حلقے ہیں صالح علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بیٹھے ہیں داؤد علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بیٹھے ہیں میں ایک جگہ کھڑا ہوں میں سب نبیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ لڑکا بے وہ جہاں جاتا تھا کہ جا کر کسی نبی کے ساتھ بیٹھ جائے فرشتے سے اٹھا دیتے کہتے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھے ادھر ادھر سے سے چلے چلے جاؤ جاؤ کسی نبی کے ہلکے دوسری جگہ نہیں ملی پھر آپ نے بتایا میں نے اس نے دیکھا کہ ایک چیز آئی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کہا چھوڑ سارے ہلکوں کو اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں اسے بٹھا دیا اسے کہا یہ تیری جگہ ہے یہاں بیٹھ تو میں نے اس چیز کو روک لیا اور میں نے کہا تم کون ہو جسے رشتے نہیں بیٹھنے دے رہے میرے پاس بلا دیا اس نے کہا میں اس کی جنابت کا غسل ہوں یہ جو نہاتا تھا اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے جب غسل فرض ہو جاتا تھا تو یہ نہا لیتا تھا کہ میں پاک رہوں یہ اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا اللہ نے کہا میں تمہیں قبول کیا ہے جاؤ اپنا آنے والے کی مدد کرو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا کچھ ہو سکتا ہے اس نظام اس لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بہت مقرر کی اس نظام سے چلانے کے لیے کبھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدا محتاج ہے بلکہ آج میں ایسے ہی چلتا ہے خدا نے خود کا ہے جنوب کئی لاؤ اور تیرے پر کے کتنے لشکر ہیں اسے کوئی نہیں جانتا پھر یہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فکولی کا اجسام نوری اللہ تعالیٰ نے کچھ نوری چیزیں پیدا کی نور سے بے منزلہ تمہاری موسا موسا علیہ السلام کی آپ کی طرح اور پھر اللہ نے ان میں روح پھونک دی اللہ نے ان پہ تجلی ڈالی تجلی کے متعلق آپ سے کیا تھا انشاءاللہ شاء اللہ تفصیل سے بات کریں گے دو چیزیں آپ کے سامنے اور تفصیل سے رکھنی ہے ایک حضیرت الخد یہ کیا چیز ہے اور ایک تجلیات خدا کی کیا ہوتی ہیں وہ تجلی پڑی تجلی کا یہ ہوتا ہے کہ سابق کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے خواہش بھی اللہ ہی ڈالتا ہے <clears throat> اللہ ہی ہے حقیقت میں جو سارے کام کرتا ہے ابن قیم نے ایک جگہ بڑا بڑا خوبصورت ایک پیراگراف لکھا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ تم نیکی کر لو تو یوں سمجھو کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے نیکی کی تو نے بہت اچھا کام کیا ہم تم سے بڑے خوش ہیں تمہاری اس نیکی کو قبول کرتے ہیں تمہیں اتنے پیسے دیں گے اتنا انعام دیں گے یہ برکتیں دیں گے بندہ متکبر ہو مغرور ہو کہتا ہے بالکل میں نے نیکی کی میرا حق بنتا ہے آپ کو قبول کرنی چاہیے اللہ اس نیکی کو اٹھا کے دے مارتا ہے اور کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا اگر میں توفیق نہ دیتا تم کیا کر لیتے اور بندہ آج بھی اختیار کرتا ہے کہ میرے رب میں نے نیکی کہاں کی آپ کی مہربانی میں آپ نے دل میں ڈالا اللہ آپ ہی کی مہربانی آپ نے قبول یہ جو بڑے بڑے نباب اور بادشاہ ہوتے تھے نا یہ صبح کی سیر کیا کرتے تھے تو اپنے اپنے باغوں میں جایا کرتے تھے اور باغ میں درخت لگے ہوتے تھے پھلوں سے لدے ہوئے تو پھل کبھی توڑ لیتے تھے جہانگیر ایک مرتبہ کشمیر گیا تھا اور جہانگیر کی بہن تھی یا بیٹی تھی اکبر کی بیٹی تھی غالباً اس نے کہا موسم نہیں ہے اور مالٹے لیکن باغ ایسا بنانا ہے کہ بھائی آئے اور اسے پتا نہ چلے کہ کس کہاں پہنچ گیا کشمیر میں اس نے باغ بنوایا اور اس اللہ کی بندی اتنی آرٹسٹ تھی وہ سب سے پہلے کپڑا اس نے ڈیزائن کیا سیدھا سبز اور پیلا کپڑا بناؤ ان کپڑوں میں جگہ جگہ جگہ جگہ مسام ہونے چاہیے پھر اس نے موم یا کسی چیز کو لے کے مسالہ لے کے اس کے پیڑے بنوائے جتنے یہ سنکرے اور مالٹے ہوتے ہیں پھر ان پہ وہ گلاب چڑھایا پھر ایسا درخت تیار کیا اس کے ساتھ یہ سارے لٹکا دی جب جہانگیر داخل ہوا ہے تو خود جہانگیر اس کے جہانگیری میں لکھتا ہے کہ اتنا زبردست باغ تھا بے اختیار جی میں آیا کہ یہاں سے مالٹے توڑ لے اور کھائیں اور جب میں مالٹے کی طرف پڑا تو چار توڑے ایسے ایک دم سے ہاتھ مارا تو باقی سارے لوگ میری چھٹی کا لکھا ہے یا بیٹی بہن کا لکھا ہے جس کا بھی لکھا ہے کہتے ہیں وہ بھی ہنس پڑی اور سارے ہنس پڑے تو میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ یہ تو کپڑا چڑھا ہوا تھا اور اندر تھا تو میں بڑا سیاح ہوا کہ اتنا زبردست آرٹ ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایسی چیزیں بنا دی میں دھوکہ کھا گئی یہ ہوتا ہے جب قوموں میں عروج ہوتا ہے تو آرٹ اور فیشن جو ہوتے ہیں عمارات کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ کی انتہا پہنچتی ہے اس لیے کہ امن اور سکون ہر طرف ہوتا ہے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو اور چیزوں کو بھی لکھتے ہیں لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں حضیرت القدس کا ان چیزوں کا تو اب یہ باغات کی ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ان سب چیزوں میں بنیاد اللہ کا اپنا تصرف ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ چیز بندہ کہتا ہے یار اب میں اللہ کہتا ہے تم نے نہیں کیا یہ تو ہم نے تو بندہ کہتا ہے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں تم نہیں کیا یہ اس کا مفہوم ہے ابن قیم رحمت اللہ نے تو ہوتا یہ ہے کہ خالد کے دل میں جب مناسب تجزیہ ہو جاتا ہے ایک یا کبھی کبھی کبھی کبھی اللہ سے جب کوئی دعا خود قبول کرنی ہوتی ہے تو اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے مجھ سے مانگو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں پتہ نہیں آج کل یہ غلبہ ہو رہا ہے مجھ پہ کہ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ میری صحت اچھی رہے سوچتا ہے کئی بات کبھی کبھی یہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ میں دعا مانگوں اللہ میرا رزق بڑھا دے کبھی کبھی یہ غلبہ ہو جاتا ہے طبیعت میں کہ میں دعا مانگوں میرا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے اسے نہیں پتا چلتا اس لیے کہ ابتدا ہوتی ہے سالک کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ نے اصل میں خود کو بھول کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دعا مانگ ماں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعا مانگو اللہ کے فرشتے موت کے آتے ہیں ماں دیکھتی ہے اور فرشتے سے بتاتے ہیں کہ تمہاری فلاں لات کو لینے آئے ہیں ادھر اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تم دعا مانگو تمہاری دعا کی وجہ سے ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے اللہ ترسی بدل دیتا ہے تو سالک کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں کبھی طلب پیدا ہوتی ہے کبھی دعا کی مانگ پیدا ہوتی ہے موسا علیہ السلام کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ اپنی بیوی کو بٹھایا اور کہا میں آگ لے آؤں قرآن میں یہی آیا ہے آ گئی اپنی بیوی سے کہا اپنے گاڑوں سے کہ بیٹھیے اور میں یہاں سے آگ لے آتا ہوں اور آگ ہم تاپیں گے اب اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ آگ لینے آؤ جب وہ آگے بڑھے آگ لینے کے لیے تو وہ آگ نہیں تھی وہ اللہ کی تجلیات برت گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تجلیات کو دیکھا تھا عربوں میں ایک جگہ ہے حجر ایک, ایک علاقہ ہے نہیں نہیں نہیں خیال میں آ رہا اس کا نام وہ علاقہ ہے وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے جیسے ہمارے یہاں پیشاب کے گھڑے مشہور ہیں مٹکے بڑے مشہور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہاں سے سدرت سدرت پر پہنچا بیری کا طرف اللہ نے کہا عند سدرت المنتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا پھر سدرت المنتہا پہ اور سدرت سدرت یا ما المتا اور سدرت المنتہا اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا اللہ نے کہا جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا وہاں کے جو مٹکے ہیں علاقے کا نام اپنا اس کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے اس جگہ کے پتے تھے اور اللہ کے فرشتے اس طرح دیوانہ وار اس جگہ پر گرتے تھے جس طرح روشنی پر پتنگے آ کے گرا کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے کے دیکھا وہ اللہ کی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی موسا علیہ السلام یہاں دیکھی اب ان کے دل میں خدا نے ڈال دیا کہ جاؤ آگ لے آؤ وہ آگ لینے پہنچے اور اللہ نے وہاں پہ کہا اللہ اب تو اللہ ہے لا الہ الا اللہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ حق لانا دیجیے نہ کبھی مقدس ہوا آپ بڑی پاک جگہ پر آگے وغیرہ وغیرہ جتنے کلام اللہ نے ان سے فرمائے اللہ خود سالک کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگ یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی میں سچ بولتا ہے وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے وہ روزے رکھے نہ رکھے تو جیسا بھی گناہ گار ہو شراب بھی پیتا ہو نا اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کا ضرف ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سچائی کی وجہ سے سچی بات کا نزول کر دیتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم دعا مانگو تمہارا رزق بڑھ جائے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا دعا میرے دل میں آ رہی ہے وہ مانگتا اللہ میرا رزق بڑھا دے اس میں اس کے بچوں کی اس کے گھر والوں کی حتیٰ کہ اس کے محلے میں جو ریڈی والا آتا ہے اس کا بھی حق اس کے رزق میں ہوتا ہے اللہ نے دینا تو انسانوں کے ذریعے نا اب جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے جب اس سے پروف خرید لے گا رزق اللہ نے اس کو دینا تھا اس کے دل میں ڈالی کیوں اس لیے اس کے دل میں ڈالی کہ بندہ اچھا یہ سچائی جو ہے نا یہ دل کو پاک کر دیتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل اللہ کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پکڑ جاتا ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ موسا علیہ السلام کی جو آگ تھی وہ وہاں کیا ہوا تھا وہاں یہ ہوا کہ وہ آگ اور پھر اللہ نے اپنی تجلی وہاں ڈالی تجلی کی تشریح انشاءاللہ شاء اللہ کریں کرے دوسری قسمن کا حدود بخارات جن سے بخار فرشتوں کی دوسری قسم وہ ہے جو عناصر سے بنتی ہے یہ بھی بات ہوتی ہے ترجمہ کر دیتے ہیں چار عناصر بنیادی طور پرانے زمانے کی کیمسٹری میں چار ایلیمنٹ گنے جاتے تھے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ پانی مٹی آگ اور ہوا سے بن گئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق تراہتن کہہ دیا جمنی سے مٹی سے بنایا جب باری آئی جنات کی تو اللہ نے کہا میں مارج مارج سے بنایا مارج کس کو کہتے ہیں چاروں چیزوں کو اگر ان کا آمیزہ تیار کر لیا جائے مخلوط کر لیا جائے پانی مٹی اور ہوا اور آگ ان چاروں کو ملا لیا جائے تو اسے کہتے ہیں مارج اس کا مطلب ہے جنات بنے ہیں اس مارج سے قرآن نے ایک لفظ اور بڑھا دیا قرآن نے پورانتا منار اور اس مارج میں اس ملحوبے میں یہ جو کچھ بھی تیار ہوا تھا آگ کا غلبہ تھا تو مارج میں آگ کا غلبہ تھا اور اس آگ سے ہم نے جنات کو بنایا یہ جو مارج ہے چار چیزوں کا مجموعہ پانی آگ ہوا اور مٹی یہ کمال کی بات ہے کہ لگانا یہ بتاتا ہے یا ہمارے یہاں اسلامک لٹریچر میں آتا ہے ان چاروں کی بھاپ اٹھتی ہے پانی کی بھاپ کو تو ہم جانتے ہیں آگ کی جو لو ہوتی ہے اوپر اسی طرح مٹی سے بھی بخارات اٹھتے ہیں نہایت لذیذ ایک چیز ہوتی ہے افیم استعمال کرتے ہیں اور اسی کے طرف سے چرس پیدا ہوتی ہے لوگ پیتے ہیں اس چرس کی بھی ایک اور قسم ہے گردا اس کو بھی پیتے ہیں نشاور یہ کرتے ہیں نا اسی سے ہیروئن بن جاتی ہے یہ گردا جو ہے نہایت لطیف چیز ہے سے کا تو پھر کوئی زیادہ وجود ہے گردے کا بھی وجود تو ہوتا ہے لیکن اس سے بھی لطیف سر چیز ہے مشینوں سے اسے الگ کر لیتے ہیں ایسے ہی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس نے اتنے باریک ایلیمنٹس ان چیزوں کے نکالے ہیں اور ان چیزوں کے جو ایلیمنٹس ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کہتے ہیں اس سے پھر ایک کتن اللہ بناتا ہے اپنی مخلوق کی اور وہ مخلوق کہلاتی ہے رجال الغیب غیر سے آنے والے آدمی بڑا لمبا تجزیہ ہے لیکن ہم دو چار لفظوں میں اسے ختم کرتے ہیں بیان ختم نہیں کر رہے تجزیے کو ختم کر رہے ہیں <coughs> کہ وہ کہلاتی ہیں کہلاتے ہیں رجال الغیب غیب سے آدمی آ جاتا ہے اور یہ جو غیب کی مخلوق ہے یہ پھر رہی ہوتی ہے اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے نا اگر آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو سب سے پہلی شرط ہے اس بات کو غلط نہ لے کوئی عقیدہ اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے کام کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگ لیا کرو اس حدیث پہ بڑی بحث جو محدثین اس حدیث کو ثابت کرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جا رہے ہو کہیں تکلیف پیش آ گئی گاڑی خراب ہو گئی راستہ نہیں مل رہا ای میل کی جواب نہیں آ رہا جاب نہیں مل اور بہت سی چیزیں ہیں تو فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو تو وہاں پر جو بھی اللہ کی غیبی مخلوق پھر رہی ہوتی ہے وہ تمہاری مدد کر دے گی کام کر دے گی اگر اللہ کا حکم یہ ہے رجال الغیب اور اسی بنیاد پہ کہ رجال الغیب کے ہوا کرتے ہیں شاہ اللہ محدود رحمت اللہ علیہ کا اپنا خیال یہ ہے کہ علیہ السلام کو جو آدمی ملا تھا نا جس نے بچہ دفاع کر دیا کشتی کو توڑ دیا اور یہ ساری چیزیں پندرہ پارے کے آخر پہ اور سولہ پارے کے آغاز میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ خزر رجال غائب نہیں تھے وہ کہتے ہیں ایسے لوگ بہت سے ہوا کرتے ہیں خضر کو موسا علیہ السلام پہ ملا دیا اس کا تو یہی شروع ہوا تھا کہ موسا علیہ السلام بڑا زبردست راز کیا کسی نے اس کے پوچھ لیا حضرت آپ سے زیادہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہے تو انہیں چاہیے تھا جس منصب اور مقام پہ وہ قائد تھے وہ کہتے اللہ جانتا ہے یہ کہتے اللہ کا علم ہے انہوں نے فرما دیا نہیں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں بات تو سچی تھی لیکن ہر سچ گوارا نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں پھر ایک ایسے بندے سے ملاتے ہیں جس سے پتا چلے پھر انہوں نے تین کام کیا اور جو قرآن میں قصہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے بھائی مسا چپ رہتے تو اس کائنات کی اور حقیقتوں کا ہمیں علم ہو جاتا کہ ہوتا کیا ہے اسے کشتی توڑ دی بچے کو مار دیا اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری شاہ ولی رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ وہ خزر جو تھے رجال غیب میں سے اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقامات پر تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بھی فرشتے ہیں رجال غیب کے فرشتہ کے یہ کوئی نام دے دیجئے وہ کہتے ہیں یہ فرشتے یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں ان چاروں عناصر کا جو بھاپ اٹھتا ہے اس لطیف چیز سے پیدا ہوتے ہیں اب جب ان چاروں عناصر کے بھاپ سے پیدا ہوئے تو چاروں عناصر کی وجہ سے انسانوں میں جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کی گندگی سے یہ ملوث نہیں ہوتے کسی آدمی پہ آپ کا غلبہ ہے یہ جو فطری مزاج ہے یہ کبھی نہیں بدلتا کے ہاں بہت شدید محنت اور مراقبات جو کرواتے ہیں نا دیکھو ایک چیز ہے روح روح اللہ نے کہیں برا نہیں کہا روح بات کی ہوتی ہے ایک چیز ہے نفس کہتے ہیں کہ اس کا مقام سینے میں جو ہڈی ہے اس کے نیچے میڈیکل میں ڈاکٹر جو ہم نے یہی سنا یہ کہتے ہیں اس کے نیچے ہوتا ہے نفس کا مقام یہ نفس کا تزکیہ چاہیے اور نفس کا بھی جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چل کے آتے ہیں عناصر عناصر پر جب محنت کرواتے ہیں خاص طور پر مجدی ادراس نقشبندیہ کے تو مشاہد کہتے ہیں کہ ان عناصر کی تہذیب ہو سکتی ہے آگ پانی ہوا اور مٹی چاروں پہ ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کا غلبہ جس چیز کا اللہ نے تم نے رکھا ہے وہ سر رہے جس آدمی پہ آگ کا غلبہ خدا نے رکھا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کچھ اپنے آپ پہ قابو پا لے لیکن سرے سے اس کو غصہ ہی نہ آیا کرے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں اللہ نے اس کے مزاج میں رکھ دیے بات بس اللہ جانے ہو جانے سیدنا موسا علیہ صلاح والسلام کے مزاج میں تھا نا قرآن کیا بتاتا ہے اللہ نے کہا علیہ السلام نے لا کر تو رات کی ساری تختیاں اور انہوں نے کہا ارے تم کرنے لگے ہو اور پھر علیہ السلام لے گئے اپنے دوستوں کو جب تورات کے احکامات انہوں نے پڑھے تو انہوں نے کہا مسا تو بڑے سخت احکامات ہیں اللہ تو ایسے کہہ ہی نہیں سکتا وہ گئے اور وہ ادھر سے آواز آئی کہ میرے ہی احکامات ہیں تو وہ انہوں نے کہا موسا تم نے کسی کو ادھر بٹھا دیا ہے نا وہ پیچھے سے بول رہا ہے کہتا ہے تو رات سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا وہ ستر آدمی مر گئے سب سارا اللہ نے کہا موسا نے ستر آدمی چنے وہاں کے مر گئے جب مر گئے تو موسا علیہ السلام پریشان ہوئے انہوں نے کہا لو پہلے ہی میری قوم جان نہیں چھوڑتی اب ستر ان کے لیڈر مر گئے سردار مر گئے اب جاؤں گا تو کیا ہوگا کہتے ہیں ان یہ اللہ فتنا تو اللہ یہ سارے فتنے تیری طرف یہ ساری آزمائشیں تو ہی جانتا ہے اتنا سخت غصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اصل صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے ان کی جان لینے کے لیے موسا علیہ السلام کے پاس جب آئے انہوں نے تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی انہوں نے کہا میری جان تم لے سکتے چلے جاؤ وہ واپس چلے گئے ان کا نے کس بندے کے پاس بھیج دیا تھا اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا اللہ نے اچھا تم جاؤ اس سے یہ نہ کہو کہ تمہاری جان لے اس سے میرے بندے سے یہ کہنا کہ آپ کو زندگی چاہیے وہ چاہیے تم سے کہنا کہ بیل کے یہ بخاری میں آیا اتنی صحیح روایات ہے بیل کی کچھ پہ ہاتھ رکھے اور جتنے بال آپ کے نیچے آ جائیں اتنے تالا دے دیں تو آئے اور علیہ السلام کو یہ کہا تو مسا علیہ السلام پہچان گئے کہ بات وہی ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں بیل کے اس کمر پہ ہاتھ رکھ دوں گا تو پھر اس کا جتنے بال آئیں گے اتنے سال مل جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر موت تو کہنے کے جب مت نہیں ہے تو پھر اتنے سال اور کیا ہے ایسا کرو مجھے اس کے بعد اب پہنچنے دو رمیا تو حجر جہاں اتنا فاصلہ مسجد اقسا جو ہے اس میں اور مجھ میں رہ جائے کہ میں پتھر پھینکوں تو وہاں پہنچ جائے جیسے کہتے ہیں نا مسجد کے قریب فلاں جگہ کے قریب حضرت مختار اسلام یہ کہا وہ ہے بازی ابھی بھی شام میں اردن میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے یہاں کے متعلق کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قبر کو کہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں گزرا تو میں نے موسا کو دیکھا تھا اپنی جبلیل نے مجھے کہا یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے تو میں نے زمین میں دیکھا تو موسا علیہ السلام اس کی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تو جبریل نے بتایا یہ موسا ہے تو آپ نے عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں اور موسا کی قبر علیہ سلامت السلام آپ نے وہ زمین میں سرخ مٹی کا ایک ٹیلا ہے اس میں نیچے کو چلی گئی ہے یعنی اب اوپر سدیاں گزر گئی مٹی پہ مٹی پڑتی چلی گئی اب بھی وہ ہے بیت المقدس کے قریب ہے تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کسی آدمی کی طبیعت کو اللہ نے بنایا ایسا ہوتا ہے کہ چاروں عناصر کے مجموعے میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے اس آدمی کو کچھ کر لو جوتے مار لو بیچارہ نہیں ہو بڑا مٹی طبیعت یہ کہ لوگ کہتے ہیں تمہیں مسلمانیہ دفتر نہیں آتا کیا کرو اپنی اپنی طبیعت کا حال یہ چار عناصر کا مجموعہ اب اس کے بعد ان کا جب بھاپ تھا اس بھاپ کے جو رجال غیر فضر وغیرہ وغیرہ فرشتے بنائے گئے علیہ السلام ان میں کوئی بھی چیز جو ان چار عناصر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مثلا آگ کی وجہ سے غصہ اور گناہ پیدا ہو گیا مٹی کی وجہ سے خدا نہ خاصا معذ اللہ بے غیرتی پیدا ہو گئی اور یہ بالکل ہی حال سے جاتا رہا یہ جو گناہ ہو گیا ان سے یہ نہیں متاثر ہوتا ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ اتنے پاک ہوتے ہیں شاہ فرماتے ہیں اور تیسری قسم دیکھو وہ قسم اور تیسری قسم یہ ہے نفوس انسانیہ یہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی روح فرشتوں کے بڑی قریب ہوتی ہے یہ ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں عنہ جلابیب و و کی منم یہاں تک کہ فرشتوں میں اور ان کی روح میں صرف ایک چادر رہ جاتی ہے اس جسم کی اور اللہ موت کے وقت اس چادر کو ہٹا دیتا ہے مٹی میں مل گئی وہ چادر کر روح جو ہے وہ فرشتوں کی لڑی میں پھرو دی یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سبھی طور پہ بڑے معصوم ہوتے ہیں کسی گناہ میں کوئی پھنسا دے تو پھنسا دے برے دوستوں کی صحبت مل جائے تو کسی گناہ میں چلے جائیں بنیادی طور پر بڑے معصوم ہوتے ہیں دھوکہ دے دیتے ہیں لوگ بیچارہ پھنس جاتا ہے ہزار اپنے مریضوں کی خدمت ان کا کام ان کو سوچنا اٹھتے بیٹھتے ان کی کڑن انسانوں کی اللہ کو بات بڑی پسند آ گناہ کبھی کی وجہ سے خارجی اور کی وجہ سے بنیادی وقت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری آدمی میں کیا ہے موت فیصلہ کرتی ہے کہ آدمی کون تھا جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ کے رشتے سے سبزیاں دینے لگتی ہیں پھر رچار غائب آ جاتے ہیں چلتے چلتے کوئی کہہ جاتا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کبھی کبھی آپ سے کوئی آ کر آواز دے کا خیال کر لینا وہ کہتے ہیں کیا چیز جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی موت فیصلہ کرتی ہے تو اتنا اچھا آدمی ہے کہ اسے اللہ نے جوڑ دینا اپنی کو اسی طرح کچھ لوگوں پہ جہاد کا بدلاؤ بڑے بڑے اچھے مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والے خدا کی راہ میں پوچھ دینے والے اپنی جان پٹا دینے والے انہیں بس ایک ہی دل ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ کا نام ملا تو لے مخلص ہوتے ہیں نا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موت سے پہلے کچھ خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں موت سے پہلے خوشبوئیں سننے لگتے ہیں موت سے پہلے جنت کے پر میں نظر آنے لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی فرمایا آپ نے ایک دن کہا آپ نماز پڑھا رہے تھے اور بغیر کسی معقول کے ایک ہی مرتبہ قائم کے واقع ہوئے سات گیری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز آگے بڑھے بڑی تیز پھر پیچھے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے آگے بڑھا تاکہ کھجوروں کا گچھا توڑ اور میں تمہیں دکھاؤں کہ دیکھو جنت کے انگوروں کا جنت کے انگور کیسے ہوتے ہیں اور اگر میں جمی آگے بڑھا مجھ سے ہٹا دیا ہے اور پھر جہنم میں نے ایسی جنت اور اس کی تبدیش کی وجہ سے میں پیچھے ہوا حتیٰ کے فرمایا رائے تو دلی و دل میں نے اپنا تمہارا سایہ جنت کی روشنی آپ کی روشنی میں مجھے تمہارا اپنا آیا نظر آیا اور افغان نیچے ہٹ گیا جہنم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں نکالیں گے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے باپ نیک ہوتے ہیں اللہ کے بچے انہیں سمجھ بھی نہیں آتی زندگی گزر جاتی اور اللہ خود انہیں گناہ سے معاف اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اہم موقع پہ گناہ کرنا تھا مہمان چلو سارا پروگرام ہو گیا بڑے بڑا ہے پتا کہ اللہ رکھو اللہ کبھی کبھی آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے آئے ہو جاتا ہے نہیں کرنے دے آپ آدمی سوچے کہ لطافت کی دنیا ارادہ نام کیا چیز ہے اللہ نے کہا میں انسان اس کے ارادے کے درمیان آ جاتا ہوں پورا گنا کا ارادہ تھا اور ٹریفک جام ہو گئی پہنچی چرچے اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ نے اسے پاس کرنے کا ارادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا سے اور آپ نے بتایا میں ناراض میں ہوں لوگوں کو میں نے جہنم کے قریب دیکھا جن میں مجھے غلطی آ گئی کہ وہ چاہتے تھے کہ جہنم میں جائیں چھلانگ لگائیں اور اللہ کے فرشتوں نے زنجیریں ان کی کمر میں ڈال کے شیٹیں کھینچا ہوا ہے مت یہ لوگ ہیں ان کے بچے کے بعد ان کی روحیں فرشتوں کے ساتھ چل جاتی نتیجہ اس کا یہ کرتا ہے کہ جس چیز کا دنیا میں غلبہ تھا وہاں جا کر ہی یہی کام کرتا ہے ڈاکٹر تھا نا وہاں جا کر بھی اس کی روح اس کام میں لگ جاتی ہے کہ اللہ کو دعا مانگتے رہے تو خدا بنا مریض ہو گیا ہے تو شفا دے اللہ یہ اسپتال ہے اس کو چلا دے مجاہد تھا نا وہاں جا کر بھی یہ دعا مانگتی رہتی ہے اس کی روح کے اللہ یہ ہندوستان میں ریز آگے انہیں نکال دے خدایا دنیا میں سرمایہ داروں کا غلبہ ہو گیا ان کو ہٹا دے یہ کر جو دنیا میں کام کرتا تھا خدا ادھر بھی لگا دیتا ہے اس کے لیے کر دیا آج تھا علم والا تھا خدا سے وہاں دعا مانگی رہتی کہ اللہ کے میں تھوڑا ہے اسے پلان نکال مشکل کر دے اس کو پلان نکال دیتے اس کو پلان نکال دے جائیں یہ روح وہاں فرشتوں کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ تینوں باتوں کے بعد کہتے ہیں وہ عالم مدار یاد رکھو یہ تینوں قسم کے جو فرشتے ہیں اور بھی جو روحیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں یہ ملائے اعلیٰ میں پہنچ کے انا توجہ الا باہیہا توجہ ہم یہ روحیں اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب آدمی ارباب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف پوری توجہ کی لگی ہوئی ہوتی ہے لا يصدوا عن ذلك الاتفاق الى شيء اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف کی توجہ کو ہٹا دے اور یہی مانا ہے اللہ طور کے قرآن کافی سب سے ہمارے رشتے اور روحیں ہماری تصویر اور ہم بیان کرتی ہیں اور ہم پر ایمان لاتی ہیں اور دوسرا کام ملے ملانا کیا ہوتا ہے تعارے یہ ہمارے رشتے اور ہم سے دعا مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ دنیا میں ملکوں میں نظام اچھے کرتے اور اس کا جانا جان اور یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ کام کام کام کام علاقے کے نظام کو دبا لیے جن مذہبی لوگوں میں سیاسی شعور ہوتا ہے زیادہ افضل ہوتے ہیں ان سے جن سے چھوٹ جسے ایک آدمی ماں سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے آدمی شعور پہ بھی کرتا ہے قوم کی درجات ہے ملک کی درجات ہے یہ نسلے کی درجات ہے میں اپنے بچوں کو کس ماحول سے پڑھاؤں گا یہ جو فکر ہے نا کی سیاسی یہ سیاسی فکر جس کی ہوتی ہے چاہے وہ عالم دین ہے چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر چاہے وہ ہوتی ہے وہ افضل ہوتا ہے نسبت اس کے جو آیا نماز پڑھی ہے تاپیات کیا شراب میں بیٹھ کے ذکر کیا نسل پڑھے چارج بھی پڑھ لی ہے وابین بھی پڑھ لی ہے جب بھی کر چلا گیا اس کی نسبت کے جو افضل اسی لیے بتا کر کے پھر آئندہ بات آن شروع کریں گے یہ شادی طرح انتظار کتاب ہے اپنی ماں سے دلا دیا شاہ صاحب رحمت سارے نے اس وقت کو یہاں ذرا سا کھولا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو باعث تحریر کے خدا تعالیٰ بیت خاص چون محضر خاص بروز آور در پریا حکمت لا ہوا یہ ہمیشہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور اور برکتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ برتن ہوتے ہیں کچھ دل ہوتے ہیں خدا جس پہ آپ کہتے ہیں کہ بس وقت کے خدا تعالیٰ پیسے ضرورت کرام صلی اللہ کا نازل تھا سو غور کرو جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت عنایت کروانی کی تاکہ تک اللہ جانتے تھے کہ بدن مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک مستعد آن پیر ہاتھ کہ اللہ نے پہلے سے جس میں باپ کو تیار ہی ایسے کیا تھا کہ خدا باد میں اور پر کیا اور اسی طرح اللہ نے اس کائنات میں جو ستاروں کا نظام قطار اللہ ہیں کہ در وقت بدلا ہے پھر اللہ نے یہ کیا کہ ان سارے بارہ سات کتابوں کے نظام کو جو بارہ روز ہیں اس نظام کو بھی اللہ نے ترتیب سے چلایا کہ این اس لمحے اور گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جس لمحے میں یہ سارے ستارے اس پیدا ہونے والے پر اپنی نور کو شرائیں ڈال رہے تھے وہ کہتے ہیں کائنات کا نظام کی بدلا حضور کو مبارک مبارکوں کی ایسی کر وہاں سے دیا شبر اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ستاروں کا نظام کسی بچے کی پیدائش کے وقت ایسا ہو جائے لام شرکت ظاہرہ اور مان شرکت شبت تو اس بچے کو برکتیں خدا کی طرف سے ملے گی جو اس کتاب کے اثرات میں پیدا ہونے والے پہلے زمانے کے بچوں کو یہ بات آگے سمجھ میں آتی ہے چنا کے درخت تاریخ بھی چنا کے تاریخ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ذائقہ کالا محمود نبی بائشہ کالے عام سب شاہ تمام کہ ستاروں کی جو چار کئی صدیوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی جب سلطان محبوب لسنی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی ستاروں کے سارے چار اور سارے بیٹھے بیٹھ گئے تھے جیسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلطان محمود لسمی جب پیدا ہوئے یہ یہ سب کی بات تو آگے ہوتی ہے اس وقت ان کے والد سے تو ان میں چونکہ گئے اور ان کا یہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نا یہ بچہ ایسا ہے کہ دنیا میں کو پرشت کو مٹا کے رکھے گا اور ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کتابوں کی سپورٹ میں اس طرح پیدا ہوئے تھے تمہارا بچہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا ہے اور اس کو کون جانتا تھا کہ جو زندگی ہے سپاہی اس کا بیٹا اتنا عدوج پکڑے گا پھر سلطان محمود کو طریقے سے کہ آج ہندوستان میں پورا اتنا نظر آ رہا ہے اسی آدمی کی بات ہے نا سلطان محمود چلی ہے کی بات ہے اسی لیے غیر کی آپ کتاب پڑھیں ہمارے بچے کیا سیکھنے پڑھتے نہیں نا کچھ بھی نہیں پڑھتے کیا کہیں نہرو نے لکھا ہے اس نے کہا شکر ہے کہ سلطان محمود رسول کے درمیان میں آ گیا نہرو تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے نا پنڈت جواہر لال کہتا ہے شکر ہے سلطان محمود رسول درمیان میں آ گیا اور اس کے حملے ہوئے تو ہندو اٹھے اور انہوں نے لڑائیاں شروع کی اور ساری ہندو قوم مسلمان ہوگی اگر یہ شخص درمیان میں نہ آتا تو جس طرح محنت کر رہے تھے ان کی محنت کے بعد ہندوستان میں اس نے کہا یہ جو ہے نا درمیان میں تو ہمیں کہنے کا موقع ملا اٹھو اب تو ہم ہو گئے اب تو لڑو اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو جس طرح باقی آئے تھے وہ تو پورے ہندوستان کو لے جاتے ہیں کہ دیکھو سلطان محمود کی یہی چیز مالی ملیکی دو بڑے تعلقہ دو ستارے کون سے مشتری اور جس بچے کی پیدائش مل جائے نا بڑا ملتا ہے یہ شاہ شاہ جہاں بات کر کے شاہجہاں جب پیدا ہوا یہاں پیدا ساری باتیں

اب اپنا چار سب کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ایک سوال پوچھا یہ اللہ کے ہم بہت جگہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے میں نے یہ بات کی ان کی روح مبارکہ چاہیے پھر ان کی روح اس پہ چھا گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کری یہاں ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل کیا ہم پھر سے تبدیل آ رہے ہیں تبدیلی کہتا ہوں اللہ کے شروع یہ فرمائیں کہ وہ بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں ترجیح حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقت سے جو مناقب آئے ہیں نا حقیقت میں جتنی آدھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آئے ہیں اتنی اب بکر رضی اللہ کام آگے ذریعے سے نہیں کریں یہ اپنے حساب یہ تاثر کی بات نہیں اسی لیے کیا کہتے ہیں نا

میں نے کہا اللہ کے رسول علی چوتھے نمبر کے حکم حکم کے نام آگے ماں نہ ہو اشرف ہوں نہ کرن یہ شاہ رحمت اللہ کی بات کر آئی نہ ہو کوئی اور کہتے باوجود اس کے میں نے کہا اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ اپنے نصب کے اعتبار سے ابو بکر عمر دونوں سے اچھے نصب اس لیے کہ عبد المطلب سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اور یہ ایک ہی ہو گیا دادا پہ اور سیدنا عمر سیدنا بکر کے کام کثر دور جا کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو مکمل اور علی علیہ السلام جو فیصلے کیے ہیں اور بکر اور عمر نے ایسے فیصلے کیے اس لیے کہ بکر علیہ السلام کی تو کلاس کی تھوڑی ایسے رہی اور سیدنا عمر رضی اللہ تو عمر رضی اللہ علیہ وسلم نمرہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ بات اشار کرنا کہ اگر اللہ نے ایک سال کی زندگی اور دے دے تو میں اپنی پوری مملکت عالم اسلام کا دورہ کروں گا اور میں ہر جگہ جاؤں گا جہاں مسلمان بستے ہیں اور ہر محلے میں جا کر مسلمانوں سے میں پوچھوں گا کہ تمہیں میرے کردہ برتن سے کوئی شکایت ہو میں نے جواب دینا ہے اگر اللہ نے اندر صاحب زندگی دی تو میں دورے پہ نکل جاؤں گا اور ایک ایک جگہ جا کے اپنے افسروں کے بارے میں عمر کی حیات نہیں لے گی عمر کی منورہ سے باہر نہیں آئے اس لیے لوگوں سے کم واسطہ اشتہار کم ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کہ اب اگر خلافت یہاں رہی جنہیں نبرا کا خلافہ رہا تو این ممکن ہے یہاں جنگیں شروع ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کے شہر کا احترام وہ سب کو کا خیال رکھنا چاہیے تو علی رضی اللہ عنہ نے خلافت ہی منتقل کر دی تھی کوفہ جب وہ کوفہ گئے ہیں لڑائیاں ہوئی ہیں قواعد ان کے خلاف ہوتے ہیں ایک آدمی ہے خلفائے راشدین کے جس کے خلاف کچھ کا فتویٰ ہے تھے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہتے تھے کہ مار ہوتا تینوں پہلے خلفا کا ایسا سامنا نہیں کرنا اسی طریقے سے نام کو اجتہاد بہت زیادہ کرنا پڑا یہاں تک کہ امام علی کا رحمۃ اللہ نے کہ اگر علی اور ان کے ساتھ عائشہ کے ساتھ آخر یہ اختلافات نہ ہوتے لڑائیاں نہ ہوتی تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلامی حکومت نے جب وہ واپس ہو جائے تو باغیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ ہمیں تیرے علی کے السلام کے اشتہار سے میں نے سیکھا کہ خود صاحب مذہب امام اللہ فرماتے کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ اگر اس وقت ہوتے تو کہیں گے ہم سیدن علی کے اللہ کے جھنڈے کے کرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیا